بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم درو شریف صاحب حضرات بزرگار محترم دوستو عزیز نوجوان ساتھیوں عزیز القدر طلباء کرام آج کا یہ جلسہ اجتماع کانفرنس اپنی روایات کے مطابق انعقاد پذیر ہو رہی ہیں الحمد علماء بھی خطابہ بھی مقررین بھی مشائق بھی اور دیگر جماعتوں کے ذہمہ بھی تشریف لا رہے ہیں لا چکے ہیں سب سے پہلے میں آپ حضرات کو مدارس کے طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ محض رضا الہی کے لیے اور مسئلہ ختم نبوت کی مٹھاس حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ عقیدے کی تجدید کے لیے عقیدہ آپ کا روز روشن کی طرح چمک رہا ہے آپ کو ختم نبوت کی اہمیت بتانے کی ضرورت نہیں وہ ہم سے زیادہ آپ جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں بیان بھی کرتے ہیں آپ اگر یہاں آتے ہیں تو یہ اس عقیدے کی مٹھاس کو حاصل کرنے کے لیے علماء کی زیارت کرنے کے لیے بیانات سننے کے لیے اور سب سے بڑھ کر یہ اغیار کو بتانے کے لیے کہ اگر علماء کا قافلہ داد خطابت دیتا ہوا داد شجاعت دیتا ہوا جا چکا ہے تو کہیں خوشیاں نہ منانا آنے والے وقت میں مستقبل میں یہی طلبا جو آج قرآن حفظ کر رہے ہیں جو آج کتابیں پڑھ رہے ہیں جو آج مشکار شریف پڑھ رہے ہیں دورہ کر رہے ہیں انشاءاللہ کل وقت آئے گا یہی لوگ مقدرین بھی ہوں گے یہی انشاءاللہ خطبہ بھی ہوں گے نئے انصر نہیں آتے چمن میں گل کھلانے کو یہی ذرے ابھرتے ہیں یہی مٹی سنورتی ہے تو آپ حضرات یہ تو جانتے ہی ہیں آج میں آپ سے ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جو اس سے پہلے میں نے کبھی بھی سٹیج پہ بیان نہیں کی ایک تو یہ بات ہے اور دوسری بات یہ ہے میری الحمدللہ مسنون عمر پوری ہو چکی ہے کہہ دو الحمدللہ ذرا اونچی کہہ دے اور اب آگے منافع ہے میں نے دعا کی یا جو جتنا بھی اب تو نے مجھے منافع دینا ہے یہ منافع یا تیری تو عید پہ خرچ ہو یا مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ خرچ ہو تو میں نے اپنی زندگی میں جو حوالہ میں نے پیش کرنا ہے یہ میں نے پڑھا تو ضرور ہے لیکن کسی سے کسی جلسے میں سنا نہیں ہے چونکہ حوالہ اس طرح کا ہے جب میں جوان ہوتا تھا کبھی اسے پڑھتا تو میں سوچتا کہ میں نے بیان کرنا ہے تو مجھے حیا مانے ہوتی تھی شرم آتی تھی لیکن چونکہ اب عمر گزر چکی ہے بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ چکا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ حوالہ بھی آپ کو سنا دوں اور اصل میں بات تو میں نے آپ سے کرنی ہے لیکن یہ سنانا میں نے ان لوگوں کو ہے مرزائی دوستوں اس کو میں نے سنانا ہے وہ یقیناً یہاں آتے ہیں سی آئی ڈی کرنے کے لیے بھی ہماری تقاریر ٹیپ کرنے کے لیے بھی پروگرام کو دیکھنے کے لیے بھی اور وہ اپنے پروگراموں میں یہ بات کہتے ہیں اپنے لٹریچر میں یہ بات لکھتے ہیں کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغین مقررین خطابا علماء مشائخ غلط زبان استعمال کرتے ہیں گندی زبان استعمال کرتے ہیں مرزا صاحب کو یہ کہتے ہیں مرزا صاحب کو وہ کہتے ہیں مرزا صاحب کو فلاں نام سے یاد کرتے ہیں جی اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ گندی زبان استعمال کرتے ہیں سبھی مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ رکھ نیچی نظر اپنی کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں ایا ہو کر ہمیں کہتے ہیں کہ تم گندی زبان استعمال کرتے ہو اللہ کے بندو اللہ اگر تمہیں عقل سلیم دے تو ذرا کم از کم جن کو تم نے اپنا نبی اور اپنا اور پیشوا بنا رکھا ہے ذرا ان کی سیرت کو دیکھو ان کے لٹریچر کو پڑھو کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں ان کی کیا زبان ہم تو بیان ہی کرتے ہیں جی بھائی علماء تو تشریف لا رہے ہیں ابھی مجلس ذکر بھی ہوگی مولانا اجمل قادری صاحب بھی اور دوسرے جی، جی، قاری ارشد حسینی صاحب تشریف لائے ہیں دامت ملالیہ ان کا بیان ہوگا میں ان کی موجودگی میں میرے بزرگ ہیں طلباء سے بھی کہوں گا ایسے ہوتا ہے بزرگ آ جائیں تقریر بھول جاتی ہے لیکن یہ میں تقریر نہیں کر رہا میں تو اب سبق سنانے لگا ہوں کہہ دو سبحان اللہ دیکھیے ہمیں کہتے ہیں کہ زبان اچھی نہیں ہے اب میں مرزا صاحب کا مرزائیوں کو بتانے کے لیے مرزائی دوست ہوں گے مرزائی غلمان بھی ہوں گے اور ان کے نگران بھی ہوں گے جی، اور سی آئی ڈی والوں سے بھی کہوں گا کہ عالمی مجلے سے تحفظ ختم نبوت کے سٹیج کی گفتگو اور باتیں آپ تو نقل کرتے ہیں کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کنجری کی اولاد اس نے ہمیں کہا مرزے نے جنگل کے سور ہمیں کہا والد الزنا ہمیں کہا حرامی ہمیں کہا کہ مجھے نہیں جو مانتے یہ اس کی اپنی زبان ہے اب مرزا صاحب نے ایک اور بات کہی ہے ذرا سوچے کہ کوئی عقل مند کوئی شریف تباہ کوئی نیک سیرت نیک فطرت انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آریوں کا پرمیشر ناو سے دس انگلی نیچے ہے سمجھنے والے سمجھ لے تو سمجھ آئیے کہ نہیں نہیں سمجھ آئی چلو میں پھر سمجھا گا آریوں کا پرمیشر پرمیشر خدا کو کہتے ہیں چشمہ کتاب کا نام ہے اگر میں غلط نام لے لوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ یہاں مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغین سارے سپیشلسٹ ہیں اور وہ انشاءاللہ صحیح حوالہ بھی پیش کر دیں گے آریوں آریوں کا پرمیشر ناو سے دس انگلی نیچے ہے سمجھنے والے سمجھ لیں اب میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر مرزا صاحب صرف اتنا ہی کہہ دیتے کہ آریوں کا پرمیشر ناو سے چند انگلی نیچے ہے تو بات پھر بھی سمجھ آ جاتی کیوں بھائی سمجھ آنی تھی یا نہیں لیکن یہ کہا دس انگلی نیچے ہے دعوی نبوت کا ہے دعویٰ یہ ہے کہ میں مہدی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات لکھنے سے پہلے مرزا صاحب نے اسپیشل اسے ناپا ہوگا ورنہ نو انگلی بھی تو کہہ سکتے تھے آٹھ انگلی بھی کہی جا سکتی تھی ٹھیک ہے نا سات انگلی کہہ دیتے یہ جو کہا سپیشل کہ آریوں کا پرمیشر ناو سے کتنے انگلی دس انگلی نیچے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب پہلے لیٹے ہوں گے یا کھڑے ہوں گے پھر اس کے بعد انہوں نے یہ ناپا ہوگا پھر اس کے بعد لکھا ہوگا اور پھر آگے یہ بات کہہ دی کہ سمجھنے والے سمجھ لیں یہ کون سا بزاوی شریف کا مسئلہ تھا جو کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور کہہ دیا کہ سمجھنے والے سمجھ لیں اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بات اپنی ایک جگہ لکھ لکھی اور ساتھ دوسری جگہ کمالات اسلام میں لکھتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں میں اور میں نے یہ سمجھا کہ میں ہی خدا ہوں میں یہی ہوں اب میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو اس نے کہا ہے نا کہ آریوں کا پرمیشن ناو سے دس انگلی نیچے ہے یعنی کہ آریوں کا خدا جو ہے وہ ناو سے دس انگلی نیچے ہے پھر آگے کہتا ہے میں خدا ہوں یعنی بتانا یہ چاہتا ہے کہ ناو سے دس انگلی نیچے جو کچھ ہے وہ میں ہی ہوں ٹھیک ہے نا تو اب اگر کوئی یہ بات کوئی پوچھنا چاہے کہ مرزا صاحب کیا ہے تو اسے آپ مہذب الفاظ سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اپنی دس انگلی نیچے چلے جائیں پھر دیکھنے جو نظر آئے گا وہ مرزا ہی ہوگا میں مرزائی دوستوں سے یہ بات کہتا ہوں انہیں میں توجہ دلانا چاہتا ہوں ہمیں الزام نہ دو ہم پہ الزام نہ دو ہم تمہارے خیر خواہ ہیں ہم تمہاری بلائی چاہتے ہیں کس الو کے پیچھے لگ گئے ہو کس خناس کے پیچھے چل پڑے ہو جس کی بات کو تم نے صحیفہ آسمانی سمجھ لیا ہے میں رب عز الجلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی جیسا اس دھرتی پہ جب سے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کسی انسان نے زمین پہ قدم رکھا ہے اس سے زیادہ اجحل اس سے زیادہ غلید انسان اس دھرتی نے نہیں دیکھا الزام ہم پہ اور کہتا کیا ہے کہ جو مجھے مانتے ہیں نا ان کی مثال ایسے ہی ہے اب میں مجھے الفاظ یاد نہیں الفاظ مولانا اسماعیل شجا آبادی بیٹھے ہیں یہ بتائیں گے کہ جو مجھے مانتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے انہوں نے سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اسی طرح میرے مرید بھی صحابہ کے برابر وہ صحابہ اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ اپنے مریدوں کو صحابہ کا درجہ دینا چاہتا ہے یہ ہمارے اس پوڈری کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جو نشے کی حالت میں کہتے ہیں کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے ان کی جوتی پہ ان جیسوں کو قربان کیا جا سکتا ہے اور صحابہ کون تھے سبحان اللہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی آمن الرسول سبحان اللہ میں نے کہنا نہیں آپ خود ہی کہیں آمن الرسول بما انزل الیہ میر ربی ربی اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں نبی نے مان لیا سبحان اللہ نبی نے مان لیا آمن الرسول بما بیمار انسلا آمن آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ آگے کیا ہے وال نبی نے مان لیا فیل ایک ہے آمنا سبحان اللہ نبی کے لیے بھی صحابہ کے لیے بھی اللہ کہتے ہیں جتنا میرے محبوب کا ایمان حقیقی تھا اسی طرح میرے نبی کے یاروں کا ایمان بھی حقیقی تھا جی پہلے ہی وافر ہے سانو ہور دین دی ضرورت ہی نہیں کسی تھوڑا جہا بیان کر لینو پھر میں ادھر بھی آ جانا میر ربی والمومنون سبحان اللہ جیسا ایمان میرے محبوب کا ویسا ایمان نبی کے یاروں کا فیل گیا منا نبی کا ایمان بے حقیقی صحابہ کا ایمان بے زور سے بولو یار پٹھانا کو ڈر لگتا ہے پنجابی کی گل آ جائے تو بیان کرتا جاواں نا پٹھانا نو سمجھ آ جائے گی نا بدل دینا آمان الرسول نبی بھی مومن نبی ایمان والا والمومنون صحابہ بھی ایمان والے اب ایک بات اور میں کہنے لگا ہوں نبی مومن ہے نہ بولو سب سے پہلے نبی اپنی نبوت پہ ایمان لایا رسالت پہ ایمان لایا کتاب پہ ایمان لایا اللہ کے احکامات پہ ایمان لایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون نبی ایمان والا صحابہ ایمان والے اور پھر اب آپ فیصلہ کرو جتنے بھی مومن ہیں ایشا مومنوں کی ماں عائشہ مومنوں کی ماں ہے میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں انشاءاللہ جلدی آ جائے گی حضرت عائشہ پہ اس میں یہ میں نے وضاحت کی ہے کہ نبی ایمان والا مومن بھی صحابہ بھی تو عائشہ مومنوں کی ماں عائشہ کبھی نبی کی زوجہ بن کے بات کرتے تھے کبھی ایشا روحانی اماں بن کے بات کرتے تھے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کا سٹیج ہے کتنی باتیں ذہن میں ہوتی ہیں اب مجھے وزیر داخلہ صاحب بھی یاد آ رہے ہیں اور میں یہ سوچ کر آ رہا تھا کہ آج میں نے یہ بات کہنی ہے کہ وزیر داخلہ صاحب عبد الرحمان ملک صاحب خدا کے لیے اپنی اینک لگوا لیں تمہیں رائے کے وہ بزرگ دہشت گرد نظر آتے ہیں یہ جناب نگر میں جو بد فطرت اور کماش بد دماغ اور کی نبوت پہ حملہ نہیں آتے ملک کے دشمن یہ لائم والے نہیں ہیں ملک کے دشمن علماء نہیں ہیں ملک کے دشمن مسلمان نہیں ہیں ملک کے دشمن ختم نبوت کے جیالے پروانے نہیں ہیں ملک کے دشمن قادیانی ہیں یہ کل بھی دشمن تھے یہ آج بھی دشمن ہیں ہم اعلان کرتے ہیں جب تک ہماری رگوں میں خون باقی ہے ہم ختم نبوت کا نعرہ لگاتے رہیں گے مصطفیٰ کو آخری نبی کہتے رہیں گے یہ انہیں کہتے ہیں بیچارے جو کہتے ہیں ہم کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں چھ نمبروں سے باہر بیچارے جاتے ہی نہیں انہیں تم کہتے ہو وہاں تمہیں دہشت گرد نظر آئے ان بدبختوں کے چہرے نہیں دیکھتے قید اعظم کا جنازہ اللہ قادیانی نے نہیں پڑھا تھا تم جیسے قید کے پہ خدا کی لعنت ہے تمہارے قید کا جنازہ وہ نہیں پڑھتا تم اس کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہو تمہیں اس سے کوئی محبت نہیں نہ تم کے بن سکے نہ تم رسول کے بن سکے لیکن ہماری ڈیوٹی ہے ہم تو یہ بات کہتے رہے کہنی ہے یہ نہیں کہنی یہ جتنے بھی طلباء ہیں انشاءاللہ یہ تو آئندہ کے مقررین ہیں نا مجھے شاء آتے ہیں جی ہمیں کیا بننا چاہیے میں کہ رحمان ملک بن جاؤ خطیب بنے مدرس بنے میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں قاسمی صاحب کی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں مولانا ضیاء القاسمی صاحب کیا دے رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ملک میں دو شخصیتوں کی بہت ضرورت ہے اچھا خطیب ہو اچھا مدرس ہو اس کے لیے ہر وقت جگہ خالی ہوتی ہے اور ہم اب سندوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں سند نے تقریر کر کول پکڑیے ان کا بیان کر یہ سند دیکھو وفاق المدارس کی سند ہو حفظ قرآن کی رمضان شریف آ جائے تراویاں پڑھانی ہو مقتدی کہ جی اب تراوی پڑھاؤ ٹھیک ہے جی سنت ہے بہت اچھی ہے لیکن تراویاں پڑھاؤ نہیں نہیں سند دیکھو میرے دوستوں میرے عزیزوں سند کی ضرورت نہیں آدمی کو خود سند ہونا چاہیے کوئی سند کی ضرورت نہیں خود سند ہو مسلح پہ کھڑا ہو دس کاری پیچھے کھڑے ہوں کوئی پرواہ نہیں ہے ممبر پہ بیٹھا ہو علماء کا مجمع ہو کوئی پرواہ نہیں ہے مدرس بن کے بیٹھا ہو کوئی بھی آ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آئے ہیں یہ ختم نبوت کے کانفرنس میں آپ کا عقیدہ تو مضبوط ہے آپ کو یہ خوشی کی اور یہ محبت کی کلیاں سمیٹنے کے لیے آئے ہیں آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہے آپ کا ایمان بھی مضبوط مولانا صوفی مولانا بھی کہتے تھے صوفی حفیظ جلندری کہا کرتے تھے زمانے میں ختم نبوت کا ڈنکا زمانے میں ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں بجاتے رہیں گے زمانے میں ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں بجاتے رہیں گے زمانے میں ختم نبوت کا ڈنکا زمانے میں ختم نبوت کا ڈنکا بجا رہے ہیں بجاتے رہیں گے مرزا ہے کافر اور دجال اعظم بتاتے رہے ہیں بتاتے رہیں گے مرزا ہے کافر مل کے کہہ لو مرزا ہے کافر اور دجال اعظم بتاتے رہے ہیں بتاتے رہیں گے اس لیے میں یہ عرض کرنے لگ کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب پر جو ایمان لائے گا وہ صحابہ کا صحابہ کے مقام کو پہنچ جائے گا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ولی غوث قطب ابدال ساری کائنات روح زمین ولیوں سے بھر جائے بلال تیری ایک سانس کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے کن سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو ان سے جنہوں نے وضو میرے محبوب کی انگلیوں کے وہ جو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے اس سے وضو کیا تھا آخری جملہ کہنے لگا ہوں ہوں اور یہ بات میں کہتا کہ وہ پانی جو میرے صحابہ کو وضو کے لیے ملا تھا پھر دنیا کو میسر نہیں آیا اس لیے صحابہ کرام درمیان میں واسطہ ہے میرے طلبہ اظام اگر صحابہ کو ہم نکالتے ہیں نہ قرآن بچتا ہے حدیث مصطفیٰ نہیں ملتی نہ قرآن بچتا ہے نہ اسلام کلام بچتا ہے وما علینا